ابن شہاب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب مہاجرین مکے سے مدینہ آئے تو اس حالت میں آئے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا جبکہ انصار زمین اور جائیدادوں والے تھے تو انصار نے ان کے ساتھ اس طرح حصہ داری کی کہ وہ انہیں ہر سال اپنے اموال کی پیداوار کا آدھا حصہ دیں گے اور یہ یعنی مہاجرین انہیں محنت و مشقت سے بے نیاز کر دیں گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ام سلیم کہلاتی تھیں اور عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مادری بھائی تھے کی بھی والدہ تھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے اپنے کچھ درخت دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی آزاد کردہ کنیز اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت کر دیے تھے ابن شہاب نے کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل خیبر کے خلاف جنگ سے فارغ ہوئے اور مدینہ واپس آئے تو مہاجرین نے انصار کو ان کے وہ عطیے واپس کر دیے جو انہوں نے انہیں اپنے پھلوں یعنی کھیتوں باغوں میں سے دیے تھے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ کو ان کے کھجور کے درخت واپس کر دیے اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ اپنے باغ میں سے ایک حصہ عطا فرما دیا ابن شہاب نے کہا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات یہ ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ بن مطلب کی کنیز تھیں اور وہ حبشہ سے تھیں اپنے والد کی وفات کے بعد جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گود میں اٹھاتی اور آپ کی پرورش میں شریک رہی تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے تو آپ نے انہیں آزاد کر دیا پھر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کروا دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پانچ ماہ بعد فوت ہو گئیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو تین